اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے پھر تم نے ان کے پیٹ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچھڑے کو معبود بنا لیا